آپ کہہ دیجئے بیان کیجئے کہ ذل کون تھا انا نا مکن لہو فل اور بھی وہ آ ان سببا ہم نے زل کو زمین میں تمکین عطا فرمائی تھی یعنی وہ ایک بادشاہ تھا میں نے اسے بادشاہت عطا فرمائی تھی وہ آتینا من کل ان سببا اور اس کو دنیا کی ہر چیز ہم نے عطا کی تھی دنیا کی ہر چیز سے مراد کلو ما یتوسل علم و و آلت جو بھی چیز مقصود تک پہنچنے کے لیے ضروری ہو کوئی مقصد حاصل کرنا ہو تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے میں نے وہ تمام چیزیں اسے دی تھی علم بھی دیا تھا قدرت بھی دی تھی اور آلات بھی دیے تھے یہ مطلب ہے وہ آ تئی کلی شعین سببا تو ذل کرنین کون ہے جواب دیا ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کیسا ہم نے اس کو دنیا کی ہر چیز عطا فرمائی تھی جس سے وہ مقصد اپنا حاصل کر سکتا ہو اور بتایا کہ اس نے اپنی زندگی میں تین لمبے بڑے سفر کیے ہیں ان تین سفروں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے فاتبا سببا ایک مہم پر روانہ ہوا پہلا سفر اس کا اور پہلی مہم اس کی مغرب کی طرف ہوئی پچھم کی طرف گیا کہاں تک پہنچائیے یہ مغرب شمسی بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ان ووجد عندها قوما ایسی جگہ پہنچا کہ اس نے پایا کہ سورج ایک گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے چلتے چلتے وہ دنیا کے ایسے مقام پر پہنچا اس نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ سچ مچ گدلے پانی میں جا کر کے سورج ڈوب جایا کرتا ہے نہیں وجہ تھا اس نے ایسا پایا آپ دارجلنگ جائیے تو آپ اونچائی سے سورج کو نکلتے ہوئے اگر دیکھیں آپ تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے سورج اچھل اچھل کر اوپر آ رہا ہو تو کیا اچھل اچھل کر اوپر نیچے سے سورج آ رہا ہے اچھل اچھل کر اوپر ایسا لگ رہا ہے آپ کو تو یہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ اس نے پایا کہ ایک گدلے پانی کے چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے اور وہاں اسے ایک قوم ملی وجد آئندہ قوما ایک قوم ملی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا اللہ یا زل کرنین امان تو ہدا و امان تت تقی رپی ان لوگوں کو چاہے سزا تو دے چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک کر یہ تیرے محکوم ہے چاہے ان کو تو سزا دے اور چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک کر بڑی اچھی بات کہی حضرت ظلم کر رہے ہیں آپ دیکھیے نکرا جو ظلم کرے گا اس کو میں سزا دوں گا اور پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہاں اسے سخت سزا ملے گی ہی اس میں بتایا گیا کہ ایک گورنر کو ایک صدر کو ایک وزیر اعظم کو ایک چیز سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے ایک پارٹی کو ایک چیز سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے وہ ہے ظلم اتنا یاد رکھا جائے کہ کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی ظلم کے ساتھ کوئی عہدہ باقی نہیں رہتا ظلم کے ساتھ کوئی پارٹی باقی نہیں رہتی ظلم کے ساتھ کوئی ملک باقی نہیں رہتا یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے لیکن ان کو چھوڑتا نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی جس ملک کے اندر ظلم بڑھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسے ملک کو اپنی نگاہ میں لے لیتا ہے یہ جو مہنگائی طرح طرح کی پریشانیاں اور دنیا بھر کے مسائب جو آج دنیا کے ممالک کے اوپر مسلط ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ظلم ہے اور ظلم کسے کہتے ہیں ارے بھائی ایک حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے یہی تو ظلم ہے لہذا ایک صدر مملکت کو ایک وزیر اعظم کو ایک ملک کے حکمراں کو یہ چاہیے کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچائے اور ایک بات یاد رکھیے جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے حقدار کو حق نہیں ملتا بغاوت وہیں سے شروع ہوتی ہے کہتے دہشت گردی کا خاتمہ کرو دہشت گردی کا خاتمہ کرو ارے بھائی دہشت گردی پیدا کیوں ہوتی ہے وہ وجہ تو ڈھونڈو سبب تو ڈھونڈو کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا حق دبا لیا گیا ہو کسی کو اوپر ظلم ہو کوئی اگر کھل کر کے کچھ بات کر رہا ہے تو شاید اس کے اوپر ظلم ہو اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت کو ڈھیل دیتا ہے ظلم کے ساتھ حکومت کو ڈھیل نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو چھوڑتا نہیں تو جب اللہ نے یہ کہا کہ یہ القرنین چاہے تو ان کو عذاب دے چاہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کر تو حضرت ذوالقرنین نے یہی کہا جو ظلم کرے گا کسی بھی طریقے کا کوئی ظلم کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا ہر گنہگار کو ہر مجرم کو سزا دی جائے ایک اور دوسرے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا جائے ملک کے اندر امن و امان ویسے قائم ہو جائے ایک اچھے حکمراں کی صفت ہے یہ یہاں بیان کی گئی کیا ہر اچھا حکمراں وہ ہے جو اپنے ملک کے ہر ہر آدمی کو اس کا حق دے دے اور مجرم کو قرار واقعی سزا دے یہی تو نہیں ہو رہا ہے دنیا میں مجرم کو سزا نہیں ملتی جرم کر کے دن بنا کر گھومتا رہتا ہے اور بیچارے حقدار جو ہیں ان کو حق ان کا نہیں ملتا تو بتائیے جب مجرم کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی اسی طریقے سے حقدار کو حق نہیں ملے گا تو ملک میں امن و امان کیسے قائم ہو سکتا ہے کتنا زبردست اصول بیان کیا گیا ہے یہ اصول حکمرانی بیان کیے جا رہے ہیں کہ حکمرانی کے دو بنیادی اصول ہیں ہر حقدار کو حق پہنچا دیا جائے اور دوسرے ہر مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے تب ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے تب وہاں کی رعایا خوشحال ہوتی ہے ہم نے کہا کہ ذوالقرن یا یا تو ان کو سزا دے یا ان کے ساتھ اس نے سلوک کر تو ظلم کرنے نے کہا اما من ظلمہ جو ظلم کرے گا فسوکن ذبح اسے سزا دیں گے ہاں جو اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے یہ بتایا گیا جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے اور پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو اللہ اس کو زبردست سزا دے گا ہی وہ آمنا وامل علیحد جو آدمی ایمان لائے گا اچھے کام کرے گا پر وہ جزاؤ تو اس کے لیے ہم اچھا بدلہ دیں گے مجرم کو سزا اور حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا جائے گا وہ سنقول رحو من امرینا یوسرا اور ہم اس کے معاملات کو اور آسان کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا سفر اس کا جو مغرب کی طرف ہوا ایسی قوم تک پہنچا جس قوم کے اندر امن و امان نہیں تھا اور وہاں امن و امان قائم رکھنے کے لیے زل کرنے نے دو کام کیے وہاں ایسے لوگوں کو متعین کیا کہ حقداروں کو ان کا حق دے دیا جائے اور مجرمین کو قرار واقعی سزا دے دی جائے اور اس قوم کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا پھر وہاں سے وہ تم مات با سببا پھر ایک مہم پر روانہ ہوا یہ دوسری مہم کس طرف تھی اذا بلغ مطلع الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا بڑی اچھی بات بتائی جا رہی ہے غور کیجئے اب یہ مشرق کی طرف جا رہا ہے پہلا سفر مغرب کی طرف اور دوسرا سفر مشرق کی طرف ایسی جگہ پہنچا کہ وہاں اس نے وہاں بسنے والے لوگوں کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں دیکھی یعنی بالکل دور وحشت میں تھے ننگے گھومتے رہتے تھے تہذیب ان کو چھو کر نہیں گئی تھی وہاں اس نے کیا کیا قرآن حکیم میں اس کی تفصیل تو نہیں لیکن اوپر کے سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس نے تعلیم کا انتظام کیا تاکہ لوگ دور وحشت سے نکل کر کے علم کی روشنی میں آ جائے اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک حکمرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیمی درس گاہیں بھی قائم کرے اور جہالت کو زیادہ سے زیادہ مٹانے کی کوشش کرے یہ بھی ایک حکمراں کا فرض ہے ایک حکمراں کے فرائض میں سے یہ ہے کہ علمی درس گاہیں قائم کرے اور ان علمی درس گاہوں کے اندر دینی علوم اور دنیاوی علوم یعنی ان کے دل کی اور ان کی روح کی صفائی کے لیے بھی وہاں انتظام کیا گیا ہو اور دور جاہلیت سے نکل کر جہل سے نکل کر علم کی روشنی میں آنے کے سامان پیدا کر دیے جائیں تو گویا یہ لوگ ننگے گھوما کرتے تھے ان کو مہذب بنانے کے انتظامات کیے تو گویا کی ایک حکمراں کے فرائض میں سے یہ بات بھی ہے کہ جہالت سے لوگوں کو نکال کر کے علم کی روشنی میں لائے یہ ایک حکمراں کے فرائض میں سے کداری کا وقت احتنا اللہ دے خورا اسی طرح جو کچھ اس کے پاس تھا ہمیں اس کا مکمل علم تھا یہ دوسرا سفر ہوا تیسرا سفر تم آتما سب پھر چلا یہ سفر کس طرف تھا شمال کی طرف ایک سفر مغرب کی طرف دوسرا سفر مشرق کی طرف اور تیسرا یہ آخری سفر اس کا شمال کی طرف کہتے ہیں کہ دو درے تھے ایک پہاڑ تھا اس میں دو درے تھے وہاں پہنچا اور وہاں ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھتی تھی ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ اگر کہیں جا رہا ہے حکمراں جا رہا ہے ایسی جگہ پہنچ رہا ہے جہاں کے لوگوں کی زبان اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو ایک ترجمان رکھ لے تاکہ وہ ترجمان بتائے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ترجمانوں کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں ان لوگوں کو کچھ تکلیف ہے پوچھا گیا کس سے تکلیف ہے ان لوگوں نے کہا مفسدون فی کر رہی نجعل لك خرجا نہ ان کا بيننا بہن سدا ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک کام آپ کر دیجئے آپ کو مرا ہے کہا کہ کیا کام کر رہا ہے کہ اس درے کو بند کر دیجئے اس درے سے یاجوج ماجوج آ کر کے ہماری متمدن بستیوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں فساد مچاتے ہیں یہ درہ بند کر دیجئے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں خرچ حکمرا نے کیا کہا حکمرا نے کیا کہا خیر بھی خوب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے مجھے مین پاور چاہیے مجھے سامان کی ضرورت نہیں ٹیکس کی ضرورت نہیں وہ آئینونی مجھے مین پاور چاہیے آدمی دو اور بہت سارے آدمی تیار ہوئے اجال بینکم و بینہم ردما تم مجھے مین پاور دے دو سامان میں منگوا لیتا ہوں اور میں اس سد کو اور اس درے کو بند کر دیتا ہوں یاجوج ماجوج طرف نہیں آ سکتے کیسے بنوایا اس نے اس درے کو بند کروایا کیسے کہتے ہیں کہ لوہے کے بڑے بڑے چادریں لائی گئی بڑی بڑی چادریں لائی گئی اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اس دور کے اندر لوہے کو لانا اور اسے مختلف شیپ کے اندر کاٹنا کتنی حیرت ناک بات آتونی زبر الحدیب لوہے کی بڑی بڑی چادریں لاؤ اور اس نے لوہے کی بڑی بڑی چادروں کو مختلف شیپ کے اندر کر کے تہ بتہ پورا درہ بھر دیا اب ظاہر ہے کہ بڑی بڑی چادروں کو مختلف شیپ میں کاٹنا پڑا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک انجینئر جیسا دماغ رکھتا تھا اور جب لوہے کی تمام چادروں نے اس پورے ڈرے کو بھر دیا تو اس نے کہا پھونکو اب اس کے اوپر کوئلے وغیرہ ڈال کر کے دھونکنیاں چلائی گئی اور لوہا جب بالکل گرم ہو کر کے لال ہو گیا تب ذل کرنے نے کہا آتونی افری گالے ہی کی طرح اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو اللہ اکبر لوہے کی بڑی بڑی چادریں لائی گئیں مختلف شیپ کے اندر چادروں کو کاٹا گیا پورے درے کو ایک مختلف ایک اچھے انداز سے بھرا گیا اور اس پر دھوکنیاں لگا کر کے کوئلے ڈال کر کے پوری چادروں کو لال کیا گیا اور جب لوہے کی پوری چادریں لال ہو گئی تو اس کے اوپر پگھلا ہوا تابا ڈال دیا گیا اور فنشنگ کی گئی بعد میں فنشنگ کیسی تھی اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتا ہے فمستتاؤ لہو نقبہ دیوار اتنی سخت ہو گئی کہ ڈرل کے ذریعے سوراخ نہیں کیا جا سکتا تھا اور اتنی سلیپری ہو گئی تھی فنیشنگ اتنی تھی کہ کوئی آدمی اس پر چڑھ کر کے اوپر نہیں جا سکتا تھا اللہ لہو فمستتاؤ پاؤ ائرو وہ ومستتاؤ لہو نقبا کوئی آدمی اس دیوار کے اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا اور کوئی اس میں سوراخ نہیں کر سکتا تھا بتائیے انجینئرنگ کا یہ طریقہ آپ خال خالی کہیں دیکھیں گے ایسی دیوار بنانا کہ ڈرل کام نہ کر سکے اور اتنی سلیپری ہو اتنی فنیشنگ ہو کہ کوئی آدمی اس پر قدم رکھ کر کے چڑھ نہ سکے اس دور کے اندر جس دور کی قرآن بات کر رہا ہے در حقیقت ایک حیرت انگیز ان کے ہے یہ اور ایک حیرت انگیز بات قرآن حکیم کر رہا ہے اب رہا معاملہ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں قرآن حکیم نے ان کے اوپر کیا روشنی ڈالی ہے کل انشاءاللہ ان پر تفصیل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 حدیث میں اس عقیدے کی تردید موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے سور انبیاء میں ارشاد فرمایا مما جالی بشرم قبل کل خلد اے ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو حیات ابدی نہیں دی اور عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ جب نکرہ تحتن نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے غور کیجئے مما جالنا لی بشرین ماں نافیہ ہے اور بشر نکرہ ہے جس پر لام لامہ جر داخل ہے وما من قبل کل خلد ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو حیات ابدی نہیں دی اور حضرت خزر کے بارے میں سورہ کہف میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ بشر تھے اس لیے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نبی تھے تو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بشر تو اس لیے کہ ہر نبی بشر ہوا کرتا ہے ایک دلیل تو یہی تھی کہ جب وہ بستی میں پہنچے تو اس طام موسا اور خزر دونوں نے کھانا مانگا اس لیے کہ کھانے کی حاجت بشر کو ہوتی ہے تو سورہ انبیاء کی آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت خزر اب زندہ نہیں ہے مر چکے اور ایک حدیث بھی اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخر ایام میں یہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد سے سو سال پورے ہونے تک روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب مر جائیں گے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت خزر بھی زندہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ بات ہر ایک جاندار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نیز کچھ جوہلا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت خزر نے آب حیات پی لیا ہے یہ ایک فسانہ ہے ایک قصہ ہے اور بچوں کی ایک کہانی ہے مل اسٹوری ہے حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور جو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی جنگل میں یا سمندر میں راستہ بھول جاتا ہے تو اچانک حضرت خزر نمودار ہوتے ہیں اور اس کو راستہ بتا دیا کرتے ہیں جب وہ زندہ نہیں ہے تو نمودار ہونے اور راستہ بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت خضر کے بارے میں یہ تمام کے تمام نظریات اور یہ تمام کے تمام عقائد بے بنیاد ہیں اور باطل ہیں ان کا بتلان نس سریح یعنی قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے اور صحیح آثار سے بھی رہا حضرت ذوالقرنین کا معاملہ تو ان کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے نبی ہونے کا قول کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ ایک اچھے بادشاہ تھے ان کی کئی صفات تو اسی سورہ کریمہ میں جہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے بیان ہوئی مثلاً ان نامک کن نہ پلاؤ ہم نے انہیں زمین میں تمکین دی تھی اور تمکین فل ارد کی اصطلاح حکومت کے لیے آیا کرتی ہے گویا کہ وہ ایک حکمراں تھے اور بہت بڑے بادشاہ تھے دوسرے ٹکڑے سے معلوم ہوا کوئی چھوٹے بادشاہ نہیں تھے وہ بہت بڑے بادشاہ تھے وہ آ نہ من شہ ان سبوں اللہ نے ان کو اپنی ہر نعمت سے نوازا تھا من کل شعین سببا کی تفسیر مفسری نے کی ہے کہ کل کلائے به بھی المقصود من قدرتی و علم و آلت ہر وہ چیز جس سے مقصود تک کسی مطلوب تک پہنچا جا سکے چاہے وہ علم کی قبیل سے ہو چاہے وہ قدرت کی قبیل سے ہو چاہے وہ آلات کی قبیل سے ہو تو وہ علم بھی ہم نے عطا فرمایا تھا وہ قدرت بھی ہم نے عطا فرمائی تھی اور وہ آلات بھی ان کے لیے مہیا فرمائے تھے اور وہ ایک عادل بادشاہ تھے اس آیت میں ان کے عدل کی طرف اشارہ ہے کالا اما منظر پسو نوازموں جو آدمی ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے اس آیت کریمہ سے ان کے ایک عادل اور منصف حکمراں ہونے کا پتہ چلتا ہے ان کا نام کیا تھا یہ کہاں کے تھے ان کا نام زل کیسے پڑا قرآن حکیم اس تفصیل سے خاموش ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہودیوں کے ہاں آپ کا یہی نام مشہور تھا اس لیے کہ انہوں نے سوال کیا کہ مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ اس سیاح کا نام ذوالقرنین تھا اور یہودیوں کا سکوت یہودیوں کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جواب بالکل صحیح ہے ان کے ہاں اسی نام سے یہ بادشاہ مشہور تھا اور اللہ نے وہی نام یہاں ذکر فرمایا ویسے اس سلسلے میں امام الہند حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے کافی داد تحقیق دیے انہوں نے بتایا ہے کہ اصل میں ان کا نام سائرس تھا اور یہ ایران کا فرما روا تھا زو کرنین اس کا نام کیوں پڑا عربی میں زو کہتے ہیں والا کو اور کرن کہتے ہیں سینگ کو اور اس کی تسنی آتی ہے کرنین دو سینگ تو ترجمہ یہ ہوا زل کرنین دو سینگوں والا سوال یہ کیا اس کے دو سینگ تھے جواب یہ ہے کہ ان کے دو سینگیں نہیں تھیں دو سینگوں والا کہہ کر کے در حقیقت ایک نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب کے مقاشبے کی طرف اشارہ ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک میڈھا کھڑا ہوا ہے اس میڈھے کی دو سینگیں ہیں ایک سین ذرا بڑی ہے اور ایک سیم قدرے چھوٹی ہے اور وہ مشرق اور مغرب کی طرف سین مارتا ہے یہاں تک کہ جتنے بھی جانور اس کے مقابلے میں آئے کوئی جانور اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکا سب کو اس نے مار گرایا دانیال علیہ السلام کے اس مقاشفے کی تعبیر اور ان کے اس خواب کی تعبیر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں آ کر کے بتائی کہ اس میڈھے سے مراد ایک بادشاہ ہے اور اس کی دو سیموں سے مراد دو حکومتیں ہیں ایک میڈیا کی حکومت اور ایک فارس کی حکومت یعنی ایک ایسا بادشاہ آئے گا جو ان دو بڑی بڑی سلطنتوں کے اوپر قابض ہو جائے گا ایک سلطنت کا نام میڈیا اور دوسری سلطنت کا نام فارس اور یہ پیشین گوئی خواب کی یہ تعبیر منتبق ہوتی ہے صرف سائرس کے اوپر لہذا تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد ایران کا بادشاہ سائرس ہے یہ کب کے ہیں تحقیق یہ ہے کہ یہ پانچ سو پچاس سال قبل مسیح کے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پانچ سو پچاس سال پہلے کے یہ کس مذہب کے ماننے والے تھے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مذہب زرتشت کے ماننے والے تھے جس کے بارے میں علماء نے تحقیق یہ کی ہے کہ یہ ایک نبی تھے اور مذہب زرتشت یہ توحید کا مذہب تھا مجوسیت نے آ کر کے اس کے اندر شرک داخل کر دیا پہلے مذہب زرتشت کے اندر سنویت نہیں تھی سنویت مانے دو خدا ہونے کا تصور مجوسی آج بھی دو خداؤں کے قائل ہیں ایک خدا کا نام یزداں اور دوسرے خدا کا نام اہرمن نیکی کے خدا کا نام یزدا اور بدی کے دیوتا کا نام اہرمن مذہب زرتش توحید کا مذہب تھا سنویت یعنی دو خداؤں کا تصور اس مذہب میں بعد میں داخل ہوا اور حضرت ذوالقرنین اس وقت کے ہیں جب مذہب زرتشت کے اندر مجوسیت داخل نہیں ہوئی تھی شرک داخل نہیں ہوا تھا ان کے توحید پرست ہونے کا اور موحد ہونے کا ثبوت تو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ملتا ہے آپ نے فرمایا جب وہ دیوار بن گئی کالحادہ رحمت امر ربی یہ دیوار جو تیار ہوئی ہے اس میں میری طاقت میرے علم اور آلات کا دخل نہیں ہے یہ تو میرے رب کی صرف رحمت کی وجہ سے تعمیر ہوئی ہے اس طریقے کا جملہ ایک موحد ہی بول سکتا ہے آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ حضرت زور کرنا موحد بھی تھے اور زرتشت جب اس دنیا میں آئے تو میرا خیال ہے کہ ان کا سال وفات پانچ سو پچاس قبل مسیح سے لے کر پانچ سو تراسی قبل مسیح کے درمیان کا ہے سلطرن کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا کہ اس نے تین سفر کیے ایک سفر مغرب کی طرف ایک سفر مشرق کی طرف اور تیسرا سفر اس نے شمال کی طرف کیا اور اس سمت میں چلتے چلتے ایک ایسے پہاڑ تک پہنچا جس میں ایک درہ تھا اور اسی درے سے یاجوج ماجوج داخل ہو کر کے متمدن اور مہذب بستیوں کے اوپر حملہ کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے فساد کرتے تھے یہ درہ کہاں تھا اور حضرت ذلقرنین نے اس درے کو بند کر دیا جواب اس کا یہ ہے کہ ذلقرنین نے جو سد بنائی جو دیوار بنائی درے کو بند کرنے کے لیے یہ دیوار در حقیقت جبل کاکیشیا میں تھی جبل کا پہاڑ کے بائیں جانب بلیک سی ہے بہرحسمت جبل کاکیشیا جس میں یہ درہ تھا جس کو زل نے بند کر دیا یہ درہ اسی جبل کاکیشیا میں تھا اور اس پہاڑ کے داہنے جانی بحر کیسپین ہے کیسپین سی ہے اور اس کے بائیں طرف بلیک سی ہے بحر اسود اور یہ درہ بعد میں درے داریال کے نام سے جانا جانے لگا اور تحقیق یہی ہے کہ یہی وہ ترہ ہے جو ترے داریال کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی کو جو نے بنایا تھا انیس سو چار کے اندر پروفیسر اینتھونی جیکنسن ایک اینتھونی بکیری تھے مشہور ناول لگا جس کی ایک ناول میری نگاہ سے گزری جینک سارو گتم بہترین ناول ہے وہ اینتھونی بکیری تھے یہ محقق ہے پروفیسر ہے پروفیسر اینتھونی بکیری الگ ہے اور پروفیسر این تھونی جیکنسن لگا جس کی ایک ناول میری نگاہ سے گزری Jennings follows a clue better novel ہے وہ این تھونی ہے یہ محقق ہے پروفیسر ہے پروفیسر اینتھونی بوکیری الگ ہے اور یہ پروفیسر این تھونی جیکنسن انیس سو چار کے اندر اس نے در داریال کا معائنہ کیا اور معائنہ کرنے کے بعد اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ڈبل دیوار تھی ایک دیوار گر چکی ہے ایک دیوار باقی ہے یعنی ایک ایسی دیوار گر چکی ہے ایک دیوار ابھی باقی ہے یہ تو تھا حضرت ضلع اور ان کی صد کے بارے میں کچھ انفارمیشن ان کے تعلق سے کچھ معلومات یاجوج ماجوج کون ہے اس سلسلے میں میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ قرآن حکیم میں یاجوج ماجوج کے تعلق سے تفصیل نہیں ملتی قرآن نے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں دی قرآن نے اجمالی طور پر یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا لیکن یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ اس اجمال سے بھی تفصیل ایسی نکالی جا سکتی ہے کہ اس تفصیل سے ایک ٹوپی بنتی ہے وہ ٹوپی جہاں فٹو سمجھ لو کہ بھائی یاجوج ماجوج نے آج میں اس تفصیل سے ایک ٹوپی تیار کرتا ہوں وہ ٹوپی آپ فٹ کر کے دیکھیں کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے سمجھ جائیے وہی آج ماجوز ہے قرآن نے اجمالی طور پر یہ آجل ماجوز کا بیان کیا ہے لیکن اس اجمال سے میں تفصیل اخذ کروں گا اور اس تفصیل سے ایک ٹوپی بنے گی یہ ٹوپی آپ پہنا کر دیکھیں جس کے اوپر فٹ ہو جائے وہی آجل ماجوز ہے غور کیجیے قرآن حکیم نے یاجوج ماجوج کا اجمالن بیان کرتے ہوئے بھی یاجوج ماجوج کو بلکہ یاجوج ماجوج کی حیات کو چار ادوار میں چار پیریڈز میں تقسیم کر دیا اگر میں کہوں کہ پانچ ادوار بھی یہاں بیان کیے گئے تو بہتر ہوگا یاجوج ماجوج کی حیات کا پہلا دور فرسٹ پیریڈ اس جگہ بیان کیا گیا ہے اللہ فرماتا ہے کالو یا زل ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض وہاں کے بسنے والے لوگ جن کے اوپر یاجوج ماجوج اسی درے سے نکل کر کے حملہ آور ہوتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے جن کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ اس قوم کا نام کولچی تھا کولچی یہ کولچیوں نے کہا کالو کولچیوں نے کہا کہ اے ان یاجوج و ماجوج مفسدون سدھو یاجوج ماجوج اسی درے سے نکل کر کے آتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے والے ہیں ٹوپی کا پہلا تلہ تیار ہوا بس پیریڈ کو سامنے رکھ کر مفسدون رپل ابز اب سداف سو افسات کا ہو مقصد بابا ابال کیسے ہے اور افساد مانے فساد برپا کرنا اس کی ضد اصلاح ہے یعنی یہ اصلاح کے قریب بھی پھٹکتے نہیں تھے ان کا کام صرف اور صرف افساد تھا اب افساد کی تفصیل کر لیں جو اصلاح کے خلاف ہے افساد کے دائرے میں پھوٹ نفاق لوٹ مار قبضاتی چوری آپس میں لڑنا جھگڑنا امن و امان کو تباہ کرنا اور کہیں امن و امان ہو لوگ امن و چین سے رہ رہے ہوں تو ان کے امن و چین کو برباد کرنے کی پلاننگ کرنا کوشش کرنا ٹوپی کا پہلا تلہ تیار ہوا مجھ سے دومرا یہ ان کی حیات کا پہلا پیریڈ ہے ان کی حیات کا سیکنڈ پیریڈ پہلا پیریڈ تھا کہ وہ غیر قوموں سے کٹے ہوئے نہیں تھے غیر قوموں سے ان کا تعلق تھا غیر قوموں کی طرف ان کا رخ تھا یہ ان کی حیات کا پہلا دور اور اس دور میں جبکہ غیر قوموں سے ان کا تعلق تھا درے سے آ کر ان کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے اس حالت میں ان کو مفسدون فی الارض کہا گیا ہے اب جب درہ بند ہو گیا درے نے ان کے متمدن آبادیوں پر آنے کا راستہ بند کر دیا تو اب غیر قوموں سے ان کا رخ پھر گیا اب پھر دوسرے دور میں کیا ہوا درہ بننے کے بعد بند ہونے کے بعد ان کا رخ اپنی طرف پھر گیا قرآن حکیم کہتا ہے وہ ترکنا باغوم یو مئیوی یمو جی یہ دوسرا دور ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا کہ ان میں سے باز اس وقت باز میں موج مارتے تھے گویا کہ ان کی حیات کا یہ دوسرا پیریڈ اور ان کی زندگی کا یہ دوسرا دور ایسا ہے جس کو اللہ نے موج سے تعبیر کیا ہے اب آئیے ذرا موج کو اچھی طرح سمجھ لیں موج کسے بولتے ہیں واٹ از ویو موج کیا ہے موج کو سمجھتے ہیں دیکھو فزکس جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ عارضی موج ہوتی ہے طولی موج ہوتی ہے موج آپ ایک ساکن پانی کے اندر پتھر پھینکیں آپ دیکھیں گے کہ لہریں بنتی ہیں اور ایک لہر دوسرے لہر کو ڈھکیلتی ہے تو گویا کہ جب اس قوم کا رخ غیر قوموں سے پھر گیا اور اپنی قوم کی طرف اس کا رخ ہو گیا تو اس وقت اس قوم کی حالت موج کی سی ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کو ڈھکیلنے لگے اور یہ بات بھی یاد رکھیے آپ کہ موج کوئی چھوٹی ہوتی ہے کوئی بڑی ہوتی ہے اب جب موج کوئی چھوٹی ہوتی ہے کوئی بڑی ہوتی ہے یہ ایک حقیقت ہے گویا کہ یہ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے گویا کہ فرقہ بندی کو پسند کرنا در حقیقت یاجوجیت اور ماجوجیت ہے فرقہ بندی کو چاہنے والے لوگ بھی مفسدون فی الارض ہیں اس سے بڑا الارض اور کیا ہو سکتا ہے تو جس طرح موجیں چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں جب ان کا رخ غیر قوموں سے پھر کر خود اپنی طرف ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ گئے اچھا اب چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹنے کے بعد جیسے ایک لہر بڑی ایک چھوٹی ہوتی ہے مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے اور موج دوسری موج کو ڈھکیلتی ہے اس کا مطلب ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے ٹکرانے لگے لیکن ایک بات اور بھی ہے موج کے اندر ڈھکیلتی تو ہے ٹکراتی تو ہے لیکن وابستہ ضرور رہتی ہے لہذا آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے تھے یہ ٹوپی کا دوسرا تللا ہے یہ موج کی تفصیل ہے اس کو اور واضح کر لیں موج وید ہمیشہ مسترب رہتی ہے مسترف یہ اسرار صاحب کی تفسیر نہیں ہے یہ قرآن حکیم سے مستفاد ہے جی اور یہ چند رٹی رٹائی چیزوں اور چند رٹے رٹائے سوالوں کے جوابات بھی نہیں ہیں جی کہ کوئی سوال کرے تو چند رٹے رٹائے سوالوں کا جواب دے دیا جائے ایسا بھی نہیں ہے موج ہمیشہ مسترب ہوتی ہے مسترب کیا بولتے ہیں اس کو ہمیشہ آلویز ان ایجیٹیشن اس طرح بے چینی موج نام ہی ہے بے چینی کا اس کا مطلب یہ برابر تگو دو میں برابر دوڑ دھوپ میں لگے رہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے تھے دنیا کو تباہ کرنے کی پلاننگ میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا منصوبے نہیں بنائے ہوں گے موج کی طرح یہ مسترد رہے کبھی ساکن ہو کر بیٹھے ہی نہیں فساد کے نئے نئے طریقے سوچتے رہے دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے نئے نئے پلان کرتے رہے ٹوپی کا دوسرا تلہ یاجوج ماجوج کے حیات کے دوسرے پیریڈ سے تیار ہوا تیسرا پیریڈ جو وہ تارکنا سے ماخوذ ہے ہم نے ان کو چھوڑ دیا اللہ نے اپنی طرف انتظار فرمایا یعنی اس وقت جب ان کا تعلق غیر قوموں سے پھر کر اپنی قوم کی طرف ہو گیا تو یہ حالت متروکیت میں آ گئے وہ ترکنا حالت متروکیت حالت متروکیت کا مطلب تھی جی، آسمانی ہدایت سے محروم کر دیے گئے کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی کوئی فلسفی آف لائف نہیں تھی زندگی گزارنے کا کوئی آسمانی دستور نہیں تھا جس میں وہ اپنے روح کا تسکیہ کرتے اپنے قلب کا تسکیہ کرتے اب بتائیے کوئی قوم اگر آسمانی ہدایت سے محروم ہو جائے